اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں مولانا عبدالستار صاحب جا یہ پوری کائنات کو سجایا اب میرا حکم ہے کہ میرے راستے کے اندر نکل کے قتل کیجئے لڑائی کیجئے اس کے بعد اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ یا نبی ہر منی علی لل کتاب کیا میرا پیارا محبوب اپنی صحابہ کی جماعت کو جہاد کے لیے قتال کے لیے ابھار ان کو برنگے کر اللہ کے نبی نے اپنے رب سے پوچھا کہ رب العالمین میں ان کو کس طرح تیار کروں ان کو کس طرح ابھاروں کس طرح برنگیختہ کروں کیا کہوں کہ کافروں سے لڑنا فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب ان کو کہہ دو کہ کوتبہ علیکم القتال کہ کافروں سے لڑنا میں نے فرض کر دیا پھر اللہ کے نبی نے کہا رب العالمین آپ نے نماز فرض کی اس میں وضو کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور آپ نے روزے فرض کیے صبح سے لے کر مغرب کی اذان تک کھانا پینا بند ہوتا ہے آپ نے یہ فرض کیا اس کے لیے طریقہ کیا ہوگا تربیت کیا ہوگی یہ کیسے لڑیں گے اللہ نے کہا میرا بابو ان کو کہہ دو کہ بھائی تو تم میں کہ اپنی طاقت کے مطابق تربیت کرو تیاری کرو ٹریننگ کرو پھر اللہ کے پیارے محبوب نے کہا حضرت اللہ رب اللہ العالمین وہ ٹریننگ کیا ہوگی اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دو تم فیس بتو کہ جب دشمن کا آمنا سامنا ہو ہو ہو جائے جائے مقابلہ پھر پھر ثابت قدم جاؤ اللہ کے نبی نے کہا رب العالمین یہ ڈٹ جائیں گے وہاں حج کے اندر جاتے ہیں طواف کرتے ہیں وہاں سائی کرتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں وہاں رمل کرتے ہیں کندھے ہلاتے ہیں اس کے اندر عبادت کے اندر کیا کرنا ہے اللہ نے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ کافروں کی گردنے کاٹو یا ان کے جوڑ جوڑ کاٹو پھر اللہ کے نبی نے کہا رب العالمین یہ ان کے کندھے کاٹیں گے ان کے ٹکنے کاٹیں گے ان کے بازو اور جوڑ کاٹیں گے آخر ان کے پاس بھی تیرو تلوار ہوگا وہ بھی تو ماریں گے پھر دشمن نہیں اپنے بھی کہنے لگیں گے جی مولوی صاحب کو کیا ہوا اس نے اس کا کام تھا تقریر کرنا جمعے کی نماز پڑھانا باقی نمازیں پڑھانا بچہ پیدا ہو جائے اس کے کان میں اذان کہنا کوئی فوت ہو جائے اس کے لیے جنازہ پڑھ کے اس کو قبر میں دفن کرنا اس کا کیا کام تھا جہاد کے لیے کافروں سے لڑنے کا اس کا کیا کام تھا یہ تو حرام موت مر گیا اللہ نے کہا خبردار میرا محبوب میں پابندی لگا دوں گا کہ ولا ولافی سبھی اموات خبردار ان کو مردہ نہ کہو جنہوں نے اپنی جانوں کے ٹکڑے کرائے اپنے جسم ختم کرا دیے ان کو خبردار نہ کہو اللہ یہ نہیں کہیں گے ان کے دل و دماغ میں یہ تو سوچتے رہیں گے کہ کیا اس مولوی صاحب کا کام کیا تھا ان کا کام کیا تھا لڑنا ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے کسی ہمارے مدرسے میں چلے جاؤ سبزی کاٹنے کے لیے چریاں نہیں ہیں لیکن وہ دشمن ہمیں دہشت گرد سمجھتا ہے ان کو پتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بند ہے تو وہ دینی مدارس کے لوگ ہیں خدا کی قدرت ہمارے مرکزی رہنما ہیں مولانا محمد اکرم طوفانی برکات پر دعا کر اللہ ان کو صحت بھی دے توانائی بھی دے وہ کہتے تھے کہ ہمارے علماء ہمارے دیندار لوگ لوگوں کے سامنے رو رو کے بھیک مانگتے رہے مردوں اور عورتوں کو کہتے رہے کہ دین کے اوپر چلو شریعت کے اوپر چلو تمہیں کامیابی ملے گی اور نے نہیں مانا اللہ نے چھوٹا سا مچھر بھیجا دستانے اور موزے پہن رکھے ہوئے ہیں یہ مولوی یہ صرف نبی اور خدا کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں باقی کام اللہ نے خود کرانا ہے یہ ایک پہلے آج نہیں پہلے بھی کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے انہوں نے یہی سوچا کہ ان مسلمانوں کو ختم کیسے کیا جائے انہوں نے کہا ایسا بد بخت انسان تلاش کرو جو نبی بنے اور نبی کے بعد دو چیزوں کا انکار کرائے کون سی دو چیزیں انہوں نے کہا قرآن مجید اور جہاد کا جب قرآن نہیں ہوگا کیونکہ تذکرہ جہاد کا بھی قرآن میں ہے پہلے قرآن نہیں ہوگا پھر جہاد تو خود بخود ختم ہو جائے گا وہاں کے یہودیوں اور عیسائیوں نے پاک و ہند کے بڑے بڑے افسروں کو شہروں کے اندر میں لگایا کہ ایسا انسان تلاش کر کے دو تو سیال کوٹ کچہری کا ایک منشی جو نے تنخواہ لیتا تھا وہاں کے کمشنر نے اس کو بلایا سارا منصوبہ بتایا کہ تو ہمارے پاس آ جا تجھے تو نے تنخواہ ملتی ہے ہم آپ کو لاکھوں ڈالر دیں گے اس نے کہا کام کیا کرنا ہوگا اس نے کہا ابتدائی کام یہ ہے کہ آپ مناظر بن جائیں عیسائیوں کو چیلنج کریں پادریوں کو چیلنج کریں وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور ہم ان کو کہہ دیں گے کہ آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے آپ جب مناظر بن جائیں گے پھر حدیث میں آتا ہے کہ ایک مہدی آتا ہے پھر تو کہہ دینا کہ وہی مہدی میں ہوں پھر اس کے بعد کہنا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب قرب قیامت قریب امت محمدیہ کے اوپر عظیم یعنی کہ اس وقت پریشانی کی حالت ہوگی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ اصلاح تو اسلام کو نازل کریں گے تو کہہ دینا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے وہ عیسیٰ عیسا مختلف دعوے کرنے کے بعد آخر انیس سو ایک کے اندر اس نے کہہ دیا کہ میں نبی ہوں نوزم ہوں اور اس نے کہہ دیا کہ چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال دین میں حرام ہے اب جنگ و کتاب اور کہتا ہے میں نے جہاد کے خلاف اتنی اتنی کتابیں کتابیں لکھی لکھی کہ پچاس الماریاں بھر سکتی ہیں لیکن بد وقت سمجھنے والے سمجھے اس کے تریاسی رسال ہیں ٹوٹل پتہ نہیں پچاس الماریاں کیسے بھرے گی جیسے اس نے اشتہار شائع کیا کہ میں ایک اسلام کی حقانیت کے اوپر کتاب لکھ رہا ہوں وہ پچاس جلدوں پہ مشتمل ہوگی جو ابھی خریدے گا اس کو پندرہ روپے جو ایڈوانس پیسے دے گا جو بعد میں خریدے گا اس کو پچیس روپے میں دوں گا مسلمانوں نے پیسے دینا دھڑا دھڑ شروع کر دیے کے پیسے لیے ابھی تو چار جلدیں آئی ہے چالیس چلدے یا اور ہمیں دو یا ہمارے پیسے واپس کرو اس کا ایک چمچہ تھا جس کو حکیم نور الدین کہتے ہیں جو وہاں سے سکھ کا ایک سرکاری حکیم تھا اس کو اس نے خط لکھا اب تو یہ میرے ساتھ یہ حالت بن گیا میں کیا کروں اس نے کہا یہ کوئی پریشان ہونے والی بات ہے آپ پانچواں حصہ لکھیں اور اس کے مقدمے کے اندر لکھیں نوز باللہ کہ اللہ کے نبی معراج پہ گئے ان کو پچاس نمازیں فرض ہوئی رستے میں حضرت موسا علیہ السلاۃ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا میری امت تین نہیں پڑتی تھی آپ کی پچاس کہاں پڑے گی نو دفعہ اللہ کے نبی اللہ کے پاس گئے پینتالیس اللہ نے معاف کر دی اب پانچ ہے پڑھتے پانچ ہے سب پچاس کا ملتا ہے آپ لکھیں کہ میں نے کہا تو پچاس تھا پچاس اور پانچ میں ایک صفر کا فرق ہے قربان جائیے ایسی سیاست کے اوپر کہتا ہے پچاس اور پانچ میں ایک صفر کا فرق ہے اب ایسے سمجھو کہ پیسے پچاس کے دیے میں نے پانچ دی یہ حساب برابر ہو گیا تو اس کو تو پیسوں کی اشد ضرورت تھی وہ تو خود بیچارہ پریشان تھا پیسے تو ملتے نہیں تھے تو اس وقت پچاس کہتا ہے الماریاں بھر سکتی ہیں الحمدللہ بزرگوں نے اس وقت ہی دیکھ کے کہ اس کا سدے باب ہونا چاہیے اس وقت بزرگوں نے ایک جماعت بنائی جس کا نام رکھا تھا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سب سے پہلے امیر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تھے کچھ چرسہ پہلے ہم یہی کہتے تھے کہ ہماری جماعت کے امیر جن کو دنیا کہتی ہے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب اس وقت ہم کہتے تھے دامت برکات ملالیہ اب کہتے ہیں نبر اللہ عمر اور اب اس وقت الحمدللہ اس جماعت کے امیر جن کو دنیا حکیم الاس محقق کے دوران استاد العلماء حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی دامت برکات ملالیہ کہتی ہے جماعت کے ساتویں امیر ہیں الحمدللہ یہ جماعت پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر نبی کی ختم نبوت اور ناموس کے تحفظ کا کام کرتی ہے مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ تحفظ کا کام کرتی ہے اس سلسلے کی کڑی کے اندر یہ کانفرنس ہر سال دو روز کی یہاں چناب نگر کے اندر ہوتی ہے الحمدللہ جہاں ہم اپنے مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کرتے ہیں وہاں قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں ہم کہتے ہیں قادیانیوں جھوٹے نبی کو چھوڑ دو سچے نبی کے دامن میں آ جاؤ دنیا بھی سبل جائے گی آخرت بھی سبل جائے گی اس لیے آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ کانفرنس کے دوران جتنی دیر یہاں بیٹھے دل جبی سے کانفرنس مقررین کا خطاب سنے اور اس کے بعد بہر جانا ہو تو درود کی کثرت کریں اور اس کے علاوہ ہمارے بعض مدارس کے طلباء تشریف لے آتے ہیں اب بھی میں دیکھ کے آیا کہ وہ پل کی طرف سیر کرنے گئے ہوئے ہیں دو سال پہلے یہاں حادثہ ہو گیا تھا ایک بچہ شہید ہو گیا تھا دریا کے اندر تو میرے دوستو ہم جس مقصد کے لیے ہیں وہ اس مقصد کو پورا کریں ہم دشمن کے علاقوں میں آئے ہوئے ہیں ان کے گھر میں آ کے ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنا کردار اور گفتار ایسا کریں کہ وہ بھی اش اش کر اٹھیں اور کہیں کہ اگر مسلمان ایسے ہیں تو ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نبی کی ختم نبت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمایا دان الحمد اللہ رب العالمین